بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اقرأ بسم خلق اے نبی اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا خلق الانسان من علق جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا اقرأ وربك الاکرم پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے الذي علم بالقلم جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا علم الانسان ما لم يعلم اس نے انسان کو وہ باتیں سکھائیں جن کا اس کو علم نہ تھا کلا الانسان مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے ان ربك کچھ شک نہیں کہ سب کو تمہارے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے اذا صلى یعنی ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے ان كان على الهدى بھلا دیکھو تو اگر یہ راہ راست پر ہو او امر بالتقوى یا پرہیزگاری کا حکم کرے تو منع کرنا کیسا ان كذب وتولى ذرا دیکھو تو اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا اور اس سے منہ موڑا الم يعلم بأن اللہ يرا کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا دیکھو اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے خاطئة یعنی اس جھوٹے خطا کار کی پیشانی کے بعد تو وہ اپنے یاران مجلس کو بلا لے سَنَدْعُ دیا ہم بھی دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے وَقْتَرِبْ دیکھو اس کا کہا نہ ماننا اور سجدہ کرنا اور اللہ کا قرب حاصل کرتے رہنا